صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مدینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا بلا شبہ یہ حرم ہے امن والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکتالیس